Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn al bin Kinana bin Khuzayma bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan alayhi salatu wassalam <clears throat> from the maternal side of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam it is سيدنا محمد بن آمنة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة where جوينز اب up with the paternal lineage of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We are extremely fortunate that Allah Ta'ala after Iman has made us in the Ummah of Allah's Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that great and beloved of Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam In the verse recited, Allah Ta'ala mentions the outstanding characteristics of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. That he is extremely desirous of every kind of good for you, for his ummatis, for his followers. And any difficulty that afflicts you causes hurt to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And what greater hurt than incurring the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was ra'uf and rahim, extremely kind, compassionate, and merciful to the fullest degree. In another variation, as once recited, Anfasikum, that Nabi sallallahu alayhi wasallam is the purest of all. Rasulullah sallallahu alayhi wa in hadith narrated by Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala and Ibn Marduya, the elaboration of it is that I am the most pure as far as lineage is concerned in the entire human race. I am the most pure as far as those whom Allah had given to me in marriage and my in-laws, as well as in honor and in dignity. So in every regard, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was made special by Allah subhanahu wa ta'ala. Mention is made in one narration that from the time of Sayyidina Adam alayhi salam, coming right down, that every time a tribe or a clan or sub-tribes or sub-clans had separated from one another, can imagine and picture it like a huge river flowing and it breaks into tributaries and canals that the nasab and the lineage of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is unanimously accepted by genealogists, had always chosen the best of options to continue the lineage until it comes down to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah has given us this great honor of being in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in order that we may have this love and attachment to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, such love that supersedes the love we have for any of the creation of Allah Ta'ala, be it our parents, our wives, our children, and even more so than we love ourselves. And as far as the superiority of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is concerned, another narration elaborates it, Nabi sallallahu alaihi wasallam is mentioned to have said, that Allah Ta'ala had chosen from the offspring of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, we know Sayyidina Ibrahim alayhi salam is Abul Anbiya, وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا that Allah had honored Sayyidina Ibrahim alayhi salam on account of his sacrificing his homeland and his family and migrating away. Allah made him the father of Ambi alayhi salam that every book, every kitab revealed after the time of Sayyidina Ibrahim alayhi salam and every Nabi that came thereafter was exclusively within the direct progeny of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam. On the one hand from Sayyidina Ishaq alayhi salam the hundreds of Anbiya alayhi salam who had come to the Bani Israel. On the other end, from Sayyidina Ismail alayhi salatu salam, generation after generation, eventually culminating in Allah Ta'ala's most beloved, the most superior in the entire creation of Allah Ta'ala, our beloved Habib Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So Nabi sallallahu alayhi wa says that Allah Ta'ala had chosen and gave special speciality to the offspring of Sayyidina Ismail alayhi salatu from within the offspring of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu was the Banu Kinana, and from within them the Quraysh, and from within them the Banu Hashim, and from the Banu Hashim Allah Ta'ala had given, Nabi sallallahu alayhi wa says, Istafani min Bani Hashim, from all amongst the nobles of the Bani Hashim, Allah Ta'ala had chosen me to be his beloved, and Allah had honored Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that we know the many, many specialities Allah Ta'ala had decreed Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as the Nabi of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, the final and beloved Nabi at the very inception of creation. Now looking at some of the outstanding characteristics, some of the outstanding qualities that Allah Ta'ala had placed in those personalities whom Allah Ta'ala had utilized, had utilized as the repositories of the conveyance generation to generation, the nur of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam that had passed down what qualities Allah Ta'ala had blessed him with. Also another speciality is that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that from the time of Sayyidina Adam Alayhi Salam right up till the point of my parents, never was there any birth given out of wedlock. Every one of my forefathers were born specifically within the Mubarak institution of marriage, of nikah. Another great protection that Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala protected the Anbiya alayhi salatu wasalam in this regard to such an extent that when our respected mother, even the spouse of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when an accusation was leveled towards Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha's integrity and chastity, Allah did not suffice upon anything lesser, whereas Allah ta'ala in previous times had caused babies to speak from within the cradle to absolve Allah's special servants when accusations were leveled, babies to speak from the cradle, Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam, to cite some examples, an incident regarding Sayyidina Musa alayhi salam as well, but when it came to the wife of Allah's beloved sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala personally interceded on her behalf, verses of Surah An-Nur exclusively exonerating her from the accusations and emphasizing very, very strongly her chastity. And therefore we will find the enemies of Sahaba radiallahu anhu majma'in, the Shia, one of those who they make a target of criticism is our respected mother Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, and especially her chastity and her integrity, May Allah's curses be on the words that they utter, such words that the sanctity of the masjid does not allow, but merely for us to understand the lowest ebb towards the, which they go in hatred for Sahaba radiallahu majma'in. In their books, it is mentioned that they will, when the Imam comes, that they will remove Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha from her, from her qabr and punish her. Na'udhu billahi min dhalik. So Allah Ta'ala had always protected the chastity of Anbiya alayhi wa wasalam and those around Some of the outstanding qualities amongst the forefathers of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that right at the top of the nasab that goes till Adnan, up to that point it is authentic. And from that point onwards going, leading on towards Sayyidina Ismail alayhi salam and further on towards Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam, there is no authenticity as alluded to in the, in the, the hadith. كذب النسابون From that point onwards there is no specific authenticity. right at the top of that authentic chain going up to Adnan, his son Ma'ad. It is mentioned that in his time, when he was at the age of 12, the Nabi Armiya alayhi salatu wasalam, Allah Ta'ala had commanded him, when Bukhtun Nasr, the Persian emperor, was going to run over huge swaths of the Arab lands, Allah Ta'ala commanded the Nabi to take Ma'ad bin Adnan on a conveyance. Some mention it in some narrations as a buraq, take him to the lands of Sham as a means of protection from him. We find another of those, Nazar, was blessed with extreme beauty. He was unique in his beauty and his radiance. There were certain qualities unanimous in all the forefathers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Chastity, extreme beauty. Not surprising that they were conveying generation to generation downwards the nur of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. We find similarly outstanding qualities in khidmat of Allah Ta'ala's creation, feeding abundantly. It is also mentioned <clears throat> further on going downwards that, uh, for example, fihr, bin Malik, whose honorary title is Quraysh. The tribe of Quraysh derived its name from, from this very personality that Fihr was his name, his title was Quraysh, which means a very, very powerful fish that overpowers others in the oceans. Uh, some translated it as the shark, as in Hans Meyer. So that, just as the shark overpowers all the fish in the ocean, similarly Allah had blessed him with such uh, bravery, what Allah Ta'ala had blessed him with these outstanding characteristics of courage, that through him he was given the name Quraysh, and later on that transcended to the, the tribe of the Quraysh, who was given this great honor and, and, and, and being considered amongst the most superior of the tribes of the Arabian Peninsula. Similarly, we find Ka'ab bin Lu'ay was the very first person to get people together on the day of Friday and tender advices towards them. Some of the advices that are mentioned in, in the books of Sirah, for example, regarding Mudar, he would say, مَنْ يَزْرَعُ شَرًّا يَحْسُدُ نَدَامَةً That that person who plants the seeds of ill and evil and sin will have to reap and harvest only sadness and sorrow. We learn here that disobedience or sin, ultimately, if one does not repent from it, then the end result can never be joy and happiness, as much as the, the, the, temporary stage of it is. It may give pleasure, but ultimately it leads to sadness. Similarly, وَخَيْرُ الْعَاجِلِ أَعْجَلُهُ That the best of good, the best, وَخَيْرُ الْخَيْرِ أَعْجَلُهُ that the best of good that a person can ever do is that which one does immediately. That never we should procrastinate. The chance is there to do any kind of good. Let us latch onto that opportunity and, and, and try and do it as quickly as possible. Another of the personalities is Qusay, who is also known as Mujammi' for the fact that he had united the dispersed tribes of the Quraysh. They had taken up residence in different mountains, mountain passes, different parts of the desert. He's the one who had gathered all of them in the city of Makkah Mukarramah, appropriated properties to them, and therefore he's given this title as, as Mujammiah, the one who had gathered the dispersed tribes of the Quraysh. He also, amongst his sayings, is that that person who honors a despicable person is party to the despic despicability. One who gives honor to a person of despicable qualities is also party and part and parcel of that uh, of those bad qualities. He is also the one who had, who had initiated the consultative council in the Darun Nadwa that continued right up to the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the various wings of, of running the Arabian Peninsula, the various responsibilities as far as the Baytullah, Makkah Mukarramah, the feeding, the giving of water, maintenance of the Baytullah. Many of those were established in his time. And then coming down closer to the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the great-grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hashim, his original name was Amr, but he had been given this title of Hashim. Hasham in Arabic means to crush and to break something up because habitually he would prepare a curry and break roti or bread into it and therefore this, this, this food that is, was very beloved to Rasulullah sallallahu thareed and what that would feed the poor, the destitute, the travelers would go to great lengths in feeding those who would come and perform Hajj, be it in Makkah Mukarramah, in Mina, in Muzdalifah and because of this quality of his hospitability he had been given this honorary title such was the radiance and the awe and the beauty that Allah Ta'ala blessed him with is that many, the ulama of the Bani Israel, when they would meet him, they would kiss his hand. Many of them, many of the Arabian chiefs had offered their daughters in marriage to Hashim. The Roman emperor at the time, the Heraclius, is the one who had also, he had written him a letter and said to him that he proposes his daughter, who was known to be the most beautiful woman in the entire Rome, in marriage to Hashim. But Allah Ta'ala had decreed that he marries in Medina Munawara in the Banu Najjar, a woman by the name of Salma bin, bint Amr from the Banu Najjar. Allah Ta'ala had honored him in marriage to her. And after, a while after staying with her, he moved on in his business expedition towards the lands of Sham, eventually passed away in present-day Gaza. His wife had thereafter given birth to the grandfather of Rasulullah Wasallam, Abdul Muttalib. He had remained there for a period of time when after some time his uncle had come from Makkah Mukarramah, Al-Muttalib, to take him with back to Makkah Mukarramah to care for his nephew, his late brother's son. And it, it is therefore he is given the title. When they asked him on his entrance that who is this child, initially he said, Abd, my servant, and his, the, the, the name thereafter stuck, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, possessed many, many qualities of, of, of great leadership. He had encouraged many kinds of goodness. He had encouraged them to enjoin family ties. There was a habit of marrying within one's blood ties, blood relatives, maharim. He had uh, prohibited from that, prohibited from intoxicants, had uh, also prohibited. They used to make tawaf of the Baytullah naked, had made an effort to cut out these practices. Allah Ta'ala had honored that uh, up to his point in time, after the time of Sayyidina Ismail alayhi the Jurhum were the tribe into which Sayyidina Ismail alayhi had married. At one point, as they were forced to leave Makkah Mukarramah, they had closed up the well of Zamzam and put many relics into it and closed up the well of Zamzam so that those coming after them could not take benefit. It remained concealed for a long period of time and Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu was shown on consecutive nights in a dream, a person would come to him and tell him to go and dig at a certain place. Various words were used, the barra, tayyiba, zamzam, to dig up at that specific spot and then with the assistance of his son Harith had went on to dig up and eventually the well of Zamzam had once again been presented to humanity with the many, many blessings that flow from it. The ulama of Sirah count this as one of the pre precursors of the imminent Mubarak birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, known as irhasat, those things that happen around or prior to the Mubarak birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So Allah had blessed him with many, many outstanding leadership qualities. He was so-called the leader of Makkah Mukarrama at the time when Abraha had decided to try and destroy the Kaaba Sharif of Makkah Mukarrama and he had made the dua that, oh Allah, I am in charge of the camels which they have usurped, that is my responsibility, but the bait is your responsibility and you take care of it and its protection. And we know the results are all too well known. Just about 50 days before the Mubarak birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, also considered one of the clear pointers of the imminent arrival of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam into the world, And then the father of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah had also been blessed with many, many outstanding attributes, outstanding qualities, and especially chastity and the protection of one's dignity. That on one occasion, a prominent woman from the Bani Israel was attracted in seeing the nur in him, presented herself and also an offer a huge monetary sum for that wrong desire. And he said, فَالْمَمَاتُ دُونَهُ That as far as haram is concerned, immodesty in this way, then death is even better than that. And a noble and honorable person is the one, يَحْمِي دِينَهُ وَعِرْضَهُ An honorable person is the one who guards and protects his deen as well as his izzah. So Allah Ta'ala had put down these amazing qualities within the generations to come about the, uh, the, that were there as a barakah, as a speciality. That, you know, instead of saying that this was the culmination, or Rasulullah was the culmination of that. Rather, it is the opposite because they were conveyors of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to come into the world. All of this is actually the specialities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To summarize the outstanding characteristics and qualities, Hospitality that is encouraged greatly in our deen of Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Feeding as much as possible amongst ayyul Islam khayrun tut'imu ta'am amongst the best of actions in Islam is to feed abundantly. We see what our most respected Honorable Ustaz Hazrat Mufti quality in the humble experience that we have had is something that he goes great lengths to. So feeding is amongst the noble and outstanding qualities and characteristics that Islam encourages so strongly, as well as guarding one's chastity, staying away from haram, staying away from the prohibitions, and bravery and courage for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala.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 ہم ہر روز سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں مدرسہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں مکتب میں تو اس وقت بھی علماء سے بھی ہم سنتے ہیں لیکن کیا کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کیا کیا چیزیں سمجھنا چاہیے تو آج اس پر کچھ روشنی ہم ڈالیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے کہ ارحاسات ارحاسات کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ڈالنا نبوت کے لیے جو چیزیں ہوئے اور وہ جو ہے عادت کے خلاف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک سے پہلے نبوت سے پہلے ہم اس کو ارحاس کہتے ہیں تو برائے مثال کے چند ہم عرض کرتے ہیں ایک تو یہ کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستد احمد میں مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم میں تو نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کی دعا کی برکت سے آئے مطلب یہ ہے جب تجدید بیت اللہ کعبہ ہوا تو اس وقت جو ہے نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام نے دعا کی تھی ربنا وب اصفیم رسولا یا اللہ انہی حضرات میں سے مکہ مکرمہ میں سے آخری نبی آپ ان کو مبعوث فرما دیجئے چنانچہ ایسی ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں ولادت وغیرہ ہوئی بولادت باسعادت عادت اسی طریقے سے و وبشرا عیسیٰ انا دعوت ابراہیم بشرا عیسیٰ قرآن شریف میں ہے و مبشرم برسولی یا اتیم امبادش اسمہ احمد کہ آخری نبی تشریف لائیں گے اور ان کے اسم گرامی نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان دو نام پر دونوں نام مذکور ہے قرآن شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے چار مرتبہ ہے قرآن شریف میں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اگر ہم ان دونوں ناموں پر غور فرمائیں تو ہم دیکھیں گے محمد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعریف فرمائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں محمد اور احمد کے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان فرماتے اور حمد فرماتے ہیں تو یہ ہے محمد اور احمد کی نسبت بھی اور بھی چیزیں علماء نے لکھا تو یہ انا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ عیسیٰ نے السلام نے خوشخبری سنائی اور میری والدہ محترمہ ورعت امی خرج منہا نور میری والدہ محترمہ نے نور کا ملاحظہ فرمایا وہ تو مکہ مکرمہ میں تھی حمل کے حالت میں اور قصور و شام وہ جو بڑے بڑے محلات وغیرہ جو ہے فلسطین میں سوریا میں اردن میں وہ ان کو نظر آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے تو یہ جو ہے یہ ارحاس کہلاتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اتنا پھیلا ہوا تھا بھی ولادت اور میلاد سے پہلے پہلے تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں خلاف عادت ہے ارحاس ہے پچاس دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے اصحاب فیل کا واقعہ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رہا آئے تھے اپنی ہاتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مینا اور مزدلفہ کے درمیان آج بھی آدمی جائے تو آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پر نہ مینا کا جوز ہے اور نہ مزدلفہ کا جوز ہے وادی محصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا تو یہ بھی ارحاسات میں سے شمار ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وغیرہ ہوئی تھی اور ولادت سعادت پھر اس کے بعد اب دیکھتے ہیں مردعات جن خواتین کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دودھ پلائیں گے مصطفیٰ نبی یونا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک والدہ محترمہ سیدہ حلیمہ ایک سویبہ اور ایک سیدہ حلیمہ سعدیہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے یہ بنو سعد کی خاتون تھی یہ بنو سعد جو ہے جہاں پر طائف ہے تھوڑے سا آگے فاصلہ پر یہ وہاں کے ہے تو آج بھی لوگ وہاں ہیں تو خیر جو ہے تو انہوں نے بھی تلاش کی تو اکثر خواتین نے سوچا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے اور کچھ پیسہ وہ ملنے والا نہیں یا بہت کم لیکن اللہ تعالی نے چن لیا سیدہ حلیمہ سعدیہ کو اس مبارک کام کے لیے واپسی پر اب مکہ مکرمہ سے تعریف جانا تو پھر جو ہے یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ان کے اون جو ہے اتنا مبارک بن گیا کہ سب سے آگے اور سبقت لینے لگا تو کسی نے پوچھا اے حلیمہ سعدیہ کیا آپ نے جو ہے اپنے اون کو تبدیل کر دیا تو فرمایا نہیں مرکب تو وہی ہے راکب بدل گیا مطلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے ان لہو شان کہ اس وقت سے لے کر جو ہے اتنا زبردست شان ہے تو یہ کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہونے والا پھر ادھر ہی سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ شک صدر کا واقعہ بھی پیش آیا تھا تو یہ سب چیزیں خلاف عادت ارحاسات ہونے ہوتے رہے قبل نبوت تک پھر آخر میں اور ہمارے لیے خاص طور جنوبی افریقہ میں کیونکہ ہم کو پتہ ہے نسل پرست حکومت رہا اور یہاں پر کتنا بڑا مسئلہ ہے تو یہ پوری دنیا کو خاص طور سے جنوبی افریقہ میں ہم کو یہ ضرور بیان کرنا چاہیے مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مردعہ نام نامی برکا کنیت ام ایمن حبشن خاتون اور جو ہے کالی عورت جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ رضی اللہ عنہ ام ایمن رضی اللہ عنہ یہ بھی مردعہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ صابون نے صاف لکھا ہے والانبیاء میں اور یہ سب تفصیل بھی اس میں ہے اور بھی کتابوں میں تو خیر جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ پیش کرے کہ ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خواتین نے دودھ پلائی اور ان میں ان ام ایمان ایک عورت تھی اور مطلب یہ کہ کالی رنگ کی اور یہ اعزاز ان کو بھی حاصل ہے اور پھر کتنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب ملاقات ہوئی تو کیسے خطاب فرمایا فرمایا امی بعد امی امی بعد امی اے ام ایمن آپ بھی میرے والدہ محترمہ ہو رضاعتن میرے والدہ کے بعد جو ہے اور امی ایمن کی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلم شریف میں ہے اور بھی کتابوں میں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا اسی ربیع الاول میں اور اتنے رونے لگے وہ ظاہر باتیں ہیں شیخین سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ اتنی رو رہی تھی کہ یہاں تک کہ بھی شیخین سینا بکر رضی اللہ عنہ وردا سینا عمر رضی اللہ عنہ وردا وہ بھی رونے لگے اور دریاف کی یا ام ایمن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جگہ پر تشریف لے لے گئے تو فرمایا بالکل مجھے تو یقین ہے اس پر تو آپ کیوں اتنی رو رہی تو فرمایا ہمارے تو صرف نبی نہیں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ان الوحی قد انقطع وہ جو تعلق تھا عرش اور فرش کے درمیان وہ بالکل ختم ہو گیا تو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبت قرآن کے ساتھ اور وحی کے ساتھ تو یہ ایک سبق سکھلائی یہ مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آگے چلے یہ سبق سیکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت جو ہے کہ سوریا وغیرہ شام کے علاقے میں تشریف لے گیا پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی متاثر ہوئی کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک اتنے پارسا اتنے اخلاق والے امانت داری ان کی عمر جو ہے چالیس سال کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی لیکن پیغام خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں کے ذریعے سے پہنچایا کہ میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے ہمارے معاشرہ میں یہ ہے کہ اگر خواتین عورت کی طرف سے پیغام جائے تو لوگ کہیں گے ہمارا ناک کاٹ دیا آپ دیکھیں ملازم فرمائے قرآن میں ہے نبی موسا علیہ السلام تشریف لائے مدین میں ربی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر یا اللہ میں تو ہر خیر کی محتاج ہوں اور پھر نبی شعیب علیہ سر السلام مفسرین کے یہاں اکثر کی رائے یہ ہے کہ نبی شعیب علیہ السلام کی صاحب تو انہوں نے پیش کی یا ابدی تاجر ہو آپ ان کو مطلب یہ کہ کام لگا کہا کہ نہیں انی ارید ان ان کے حق احدب نتیا ہاتھیں تو پیغام آیا عورت کے خاندان سے یہاں تو نبی کا مسئلہ ہے تو ہم خود سوچے ہم کتنے دور ہیں ان چیزوں سے تو یہ جو ہے فکو سیرت آگے ہم جائیں کہ نبی نفیر جو ہے اقرا بسمی شروع ہوا غار ہیرا میں تو ظاہر بات ہے اس وقت تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے امین تھے سب کی زبان پر یہی اپنا امانت رکھوانا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے سب کچھ لیکن جو ہی توحید کی بات چلی سچ بات چلی تو پھر جو ہے مخالفت شروع ہو گئی تو پھر کیا کیا چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم مبارک پر اتنے اعتراضات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک کو کچھ ہو گیا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما ضل صاحبکم وما غوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک دماغ مبارک سب کچھ صحیح ہے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا یوحا یہ تو وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک پر حملہ ما زاغ البصر وما طغا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ فرمایا دفاع فرمایا کہ آنکھوں بالکل صحیح ہے دل مبارک پر حملہ کیا پھر ما قدب الفعاد مارا جسم مبارک پر حملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان نقل عَظِيمٍ عظیم آپ کا اخلاق سب سے عالی سب سے شاندار آپ جو بھی فرمائیں گے وہ تو سنت ہوگا کائنات کے لیے دنیا بھر کے لیے قیامت کے تو یہ ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاص طور سے ربیع الاول میں کہ ایک فطری طور پر آدمی کچھ مطالعہ کرے ہر مہینہ یہ نہیں صرف ربی الاول میں لیکن ایک چیز ہے کہ لوگ زیادہ شوقین ہوتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے صحیح صحیح چیزیں بتائیں سورہ و میں اللہ تعالی نے قبل کا منظر کھینچا علم یجید کا یتیمن فعوا و جد کا دولن فہدا و جد کا تو یتیم بھی تھے اور پھر ایسی گرانے میں بالکل غریب تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسور نشرہ میں فرمایا وَرَفَعَنَا لَكَ انا اِذَا ذُكِرْتُ ذکر اذا ذکر تو ذکر جب میرا نام اللہ تعالیٰ کا نام پھر اس کے بعد فوراً آپ ہی کا نام ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اذان میں اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد رسول اللہ ابھی ہم دیکھیں سیاسی حالات میں تو اونچ نیچ ہوتا ہے تو کتنے حکومت کتنے ایجنسیاں اب کوشش کر رہے ہیں اسلام پر پابندی لگا لے علماء کو نکالا جایا تھا علماء کو ویزا نہیں ملتا ہے ہم سب کو پتہ ہے حالات کیا چل رہے ہیں آج کل دنیا میں تو یہ سب کچھ کیا کہ یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے آگاہ کر دیا یریدون ری نور اللہ افواہیم یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو ختم کرنا چاہے چاہتے ہیں ان کے منہ سے ان کے میڈیا سے متم کری اللہ تعالیٰ یہ دین اسلام کو ہر جگہ پہنچا دیں گے اور پھر آگے ولدی ارسل رسول و دین الحق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ ہدا کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود نور ہے اللہ نور السماوات والارض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب کے سب نور ہے قد من اللہ نور و کتاب مبین لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن شریف خود نور ہے وانزلنا الیکم نورا مبینہ اے مسلم ہم سب خود نور ہے افمن شرح اللہ صدرہ فع ربی اللہ تعالیٰ نے ہمارا دلوں کو کھول دیا وہ نور اندر گیا تو یہ اس نور کو پہنچانا ہے پوری دنیا میں لوگ بھوکے ہیں پیاسے ہیں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دین الاسلام کے لیے ہم سفیر بنے دین اسلام کی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کلی کہ تمام دینوں پر غلبہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیاب کریں گے ولو کری المشرکون اگرچہ یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ اس کو بہت ناراض ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ایسی کرنا اتنی کتابیں ہیں عربی میں اردو میں انگلش میں سب زبانوں میں اور پھر فقہ و سیرہ اس میں سے سبق بھی نکالنا ہے کہ اس دور میں ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی ہم سیکھے پھر ہم اتباع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا اتباع فتبعونی یحببکم اللہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے ہم انسان ہیں ظاہر بات ہے اتنے گناہ بھی کریں گے تو فائدہ کیا ہے وہ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جنوب اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بھی معاف فرمائیں گے جہاں تک اقوال کا ذکر ہے عطی اللہ وطی و الرسول ایک بھی جگہ نہیں ملے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت اللہ کا ذکر فرمایا اور رسول نہ ہو اس کے بعد پوری قرآن میں قرآن قرآن شریف اس طرح ہے تو اطاعت الرسول جہاں تک اقوال ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت دو واقعہ جلی کہ بخاری شریف میں ہے دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کا محبت کا یہ عالم انہم یقتتلون علا قادو یقتتلون علا وضوئہی کہ صحابہ قریب تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو جائے تاکہ وضو کا پانی جو ہے وہ زمین پر نہ گر جائے اپنے جسم پر لیتے تھے جو پانی نے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسد اطہر کے ساتھ لگ گیا تو وہ پانی وہ لیتے تھے اور اپنے جسم پر لگے تو اتنی محبت جب پانی کو نہیں کرنے دیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفاع نہیں کریں گے محبت نہیں کریں گے بخاری شریف میں ہے ایک ایک بال مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشا ارتنہ حب من الدنیا و معافی ایک ایک بال مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ہمارے لیے ہے اتنے معزز اور محترم تو یہ سب محبت کا تقاضا تعظیم کا تقاضا پچیس انبیاء اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن شریف میں جب خطاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یا زکریہ یا عیسیٰ یا موسا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو الرسول یا ایو النبی یا ایو المزمل یا ایو المدثر تو ہم خود دیکھیں جب اللہ تعالی نے خود کتنی تعظیم کی اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا پوری قرآن شریف ہم مطالعہ کرے اور تلاوت کرے تو ہم دیکھیں گے ایک بھی عمل ایسی نہیں کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ تم بھی کام کرو اور میں بھی کروں گا صرف صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلو دعا رسول فینکم کا دعا بعدکم بعدا تو جب بھی ہم لکھتے ہیں مطلب ذکر کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم انگلش میں شارٹ کٹ کر دیتے ایس لکھ دیتے ہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پورا اور تعظیمی الفاظ تعظیمی القاب وہ سب استعمال کرنا چاہیے محبت کا تقاضا ہے تعظیم کا تقاضا ہے اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرم شامل حال ہے اللہ تعالی ہم ہی کو انشاءاللہ اپنی فضل و کرم سے استعمال کریں گے تاکہ ہم یہ نوران دین پوری دنیا میں ہم پہنچا دیں گے اگرچہ غیر مسلم جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے لیکن جب ہم سچی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو یا ان کے اولاد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 کی صحت عافیت کے ساتھ یہ سایہ ہم پر باقی رکھے اللہ تعالیٰ کی دبا میں شکر گزار ہوں اللہ نے یہ عظیم مجمع میں مجھے سے ناکار کو شریک ہونے کے اور یہ علمی گفتگو سے استفادہ کرنے کی تحفوں عطا فرمائے میں الحمد للہ میں بنگلہ دیش کے رہنے والا ہوں بنگلہ دیش کی نسبت ہے یہاں پہ آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے یہ تو ہر آدمی کے لیے ہر انسان کے لیے انسانیت کے لیے ضروری ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہر جگہ میں جو عزت اور جو الفاظ شاندار طریقے سے بیان کرا کیا کہ ہمیں بھی اس پر اقتدا کرنا چاہیے ایک حدیث میں ہے یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراض میں گیا تو آنے کے بعد فرما رہے میں نے وہاں پہ جو جنت کے دروازہ اور کھڑکیاں دیکھی ہے مار تو رائے تو مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ہر جگہ میں ہر دروازہ میں ہر کھڑکی میں یہاں تک کہ عرش کے قوائم جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پتہ چلتا ہے دنیا میں ہم کسی کی جب محبت کرتے ہیں تو اس کے ذکر زیادہ کرتے ہیں اور دنیا میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے تو اس کے عمل اور اس کے نقش نکار کرنے کے لیے آدمی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو سجایا اس مسلمانوں کے لیے ایمانداروں کے لیے امت محمدیہ کے لیے اور اس میں ہر جگہ میں نقش نگار بنایا اس میں بھی اللہ کے رسول کے نام لکھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کیا ہے اسی لیے اللہ نے بتایا ما اتاکم رسول منا حکمان فنت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ لایا ہے اسے اتباع کرو اور جو چھوڑنے کے لیے کہا اسے چھوڑ دو تو اسی پر کامیابی ہے اور اللہ کے محبت کے لیے ہے تو رسول کو محبت کا اس اطاعت کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میں بنگلہ دیش کے بارے میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں ان کی حالت آپ کو پتہ ہے پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ تذکرہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس حالت کو <clears throat> ٹھیک کر دیں بنگلہ دیش ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے <clears throat> تقریباً بہتر ہزار کلو میٹر اس کے مساحہ ہے اور اس میں ایک سو ستر ملین سے زیادہ آدمی رہتے ہیں جس سے اکثر مسلمان ہے تقریباً نو فیصد نبے فیصد اور باقی ہندو اور بدھسٹ اور کچھ کرستان یہ بھی ہے یہاں پہ جو بنگلہ دیش میں تعلیمی جو حلقہ ہے جو نظام ہے حکومت کا اس نظام میں مسلمان ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک بچے اگر روزت الاطفال سے لے کر مجسٹر یا تو اس سے اوپر ڈاکٹرا پہ کر لے تب بھی اس کو دین کے بارے میں کچھ پتہ چلنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ منہج تعلیم میں دین کی کچھ تعلیم ہے ہی نہیں ایک کتاب وہاں پہ ہے جس میں دینیات کے نام پر اس میں وہ پڑھ کے مسلمان ہونا کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن الحمدللہ للہ علامہ دیوبند کی خدمت سے اور اس کے سلسلے میں تبلیغی جماعت کی محنت سے بنگلہ دیش میں بہت سارے مدارس دینی عقائم ہے اس میں چاٹ کام میں اور ڈھاکہ میں جو <clears throat> مدارس ہے اس میں علماء اکرام کی بہت خدمت ہے لیکن جو ہے یہ بہت کم ہے ایک سو ستر ملین کے لیے جو ہونا چاہیے اسے گن گن کے کہہ سکتے اس میں پانچ فیصد کے لیے بھی کافی نہیں ہے یہ اور ابھی جو حالت بنگلہ دیش میں ہے حکومت کی طرف سے مدارس پر جو <clears throat> نگرانی اور نظر داری جس میں مدرسہ جس کو خاص طور پر دیوبندی مسلک پر جو مدارس ہے جسے انتشار ہونے کے بارے میں وہاں پہ رکاوٹ شروع ہونے لگے لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں بتاتے کہ بند کر دیا جائے لیکن یہ سب قانون اور جو مسئلہ سامنے پیش آ رہے اس سے آگے بڑھانا بہت پریشانی ہو رہی ہے اصل میں اس میں جو کمی ہماری ہے کہ ہمیں محنت زیادہ کرنی چاہیے اور آگے اس دعوت کو پھیلنے کے لیے جو جو کام کرنا ہے اس سے اور زیادہ کرنا چاہیے ابھی جو میں حدیث عرض کیا جب ہمارے <clears throat> حکمران ہے وہ اگر اچھے لوگ ہو اور تونگار جو ہے وہ اگر سخی ہو اور شورا کے طریقے سے اگر چلایا جائے کام تو ہمارے لیے زندگی آسان ہے موت سے لیکن اگر ہمارے جو حکمران ہے وہ اگر بہترین آدمی ہو جائے اور تونگر آدمی بخیل بن جائے اور ہمارے سارے کام عورتوں کے پاس چلے جائے اس کے ماتحت تو ہمارے لیے موت اچھا ہے حیات سے کبھی بنگلہ دیش نہیں صرف دوسرے ممالک میں یہی حالت ہے کہ بنگلہ دیش میں ہم تقریباً تیس سال تک عورت ہماری حکمران ہے جس پر ہم چل رہے اس میں خیر کیا ہوگا وہ تو حقیقت پتہ ہے لیکن پھر بھی جو حالت پیش آ رہے اس سے ہمیں جو کام کرنا ہے دین پر زیادہ چلنا اتباع رسول اور مدارس کی تعلیم کا اور زیادہ بڑھانا اور دعوتی جو سلسلہ چلے اسے آگے لے جانا یہ ضروری ہے اختلافات کا کم کر کے اتحادی طور پر کام کیا جائے تو انشاءاللہ اس میں آگے بڑھے گا تو سب سے دعا کی درخواست ہے اس حالت پہ بنگلہ دیش کی جو حالت سامنے ہے اسے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور آگے جا کے دین کے حلقہ و تعلیم اور دستگاہ جو مدارس جو ہے اسے ٹھیک طور پر قائم اور باقی رکھے اور ہمیں بھی اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور <clears throat> سب سے کم جو چیز ہے بنگلہ دیش میں یہ مجالس علامہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں جس میں بیٹھ کر کے یہ اس طریقے سے یہ مجالس علامہ کی بہت ضرورت ہے تو اس کے اگر بڑھایا جائے ہم بھی کوشش کریں گے دعا بھی درخواست ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجالس علماء کو زیادہ تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دین کی پھیلائیے اور سمجھ آدمی میں پھیل جائے جو دین کو کام کے آگے لینے کے لیے بہت آسانی ہوگی دعا کی درخواست ہے جزاک السلام علیکم و رحمۃ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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے پہلو اور ان کی خصوصیت اور ان کی شرافت کا بیان فرمایا یعنی اس سائٹ کو بیان کیا جس کی طرف عام لوگ عام طور پر لوگوں کا ذہن نہیں جاتا اسی کو بیان کیا تاکہ آپ کے سامنے نئی بات بھی آ جائے اور مفتی عبد القادر صاحب نے بھی تقریباً نئی باتیں آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری ہونی چاہیے یہ باتیں تو سنتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا چاہیے یہ بات بھی سنتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو کمالات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے ان کمالات میں سے کچھ کمالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کوئی بھی سائڈ چھپا ہوا نہ رہے اور واضح ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی اتنی بڑی شان ہے کہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم بیان کرتے رہیں پھر بھی ہم ختم نہیں کر سکتے ہم ختم ہو جائیں گے ہم ختم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ختم نہیں ہوں گے حضرت سعدی نے یہی بیان کیا ہے کہ بیمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی نہ حسن شغایت دارت نہ سعدی را سخن پایان نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور خوبصورتی اور کمالات نہ ان کی کوئی انتہا ہے نہ وہ ختم ہونے والے ہیں اور نہ سعدی کی بات ختم ہونے والی ہے سعدی کی بات تو وفات کے ساتھ ختم ہو گئی اور انہوں نے مثال دی ہے کہ بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی مستسقی اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو پیاس کی بیماری لگی ہو وہ پانی پیتا رہتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے پر وہ آدمی جس کو استقاع کی بیماری ہے وہ آدمی جس کو پیاس نہ بجھنے کی بیماری ہے وہ اگر دریا کے کنارے پر بیٹھ جائے اور دریا کا پانی پیتا رہے دریا ختم نہیں ہوگا یہ مر جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے مشکات شریف پڑھ لو بس مشکات شریف میں سب کچھ آ گیا شیخ عبد الحق دہلوی کے زمانے میں مشکات پڑھتی تھی اس لیے انہوں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی دو شرحیں لکھی ہیں لمعات اور اشعت اللمعات لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح یہ لمبی شرح لکھی ہے اور فارسی زبان میں اس کا خلاصہ چونکہ اس ان کے زمانے میں لکھنے پڑھنے کی زبان فارسی تھی تو فارسی میں اس کا خلاصہ اشعت اللمعات کے نام سے لکھا ہے جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے تو لوگ سمجھتے تھے بس ہم نے مشکات پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ختم ہو گئیں پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا زمانہ اکبر بادشاہ اور جہانگیر کا زمانہ ہے شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے تقریباً دو سو سال پہلے اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے صاحب دادے اور ان کا زمانہ آیا اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے مقامی سے بھی حدیث پڑھی افضل سیال کوٹھی اور دوسرے حضرات اور اپنے والد سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے حج کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اور شیخ ابو طاہر مکی رحمہ اللہ الشافعی سے سیاحست ستہ پڑی جو چھ کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس ترتیب سے بخاری شریف اور اس کے بعد مسلم شریف کا درجہ اس کے بعد بعض علماء کی نزدیک نسائی شریف کا درجہ اس کے بعد ابو داود کا درجہ سنن ابو داود اور اس کے بعد سنن ترویزی کا درجہ اس کے بعد بعض کہتے ہیں معطا امام مالک کا درجہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کا درجہ ہے اور بعض تحاوی اور بعض دوسری کتابوں کا نام لیتے ہیں یہ کتابیں انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی اور ان کے شیخ ان کے استاد یہ کہا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ مجھ سے احادیث کے الفاظ سنتے ہیں اور میں ان سے حدیث کے معنی اور حدیث کا مطلب کبھی کبھی سمجھ لیتا ہوں کہ وہ حدیث کا مطلب کیا ہے وہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ واپس آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو بہت سارے کام کیے ہیں جو مجدد لوگ کیا کرتے ہیں ان میں ایک کام انہوں نے احادیث کی تدریس کا کام کیا ہے تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف یہ نہیں ہے مشکات شریف کی حدیثیں ہیں بس ستہ اور اس کے ساتھ معطا امام مالک اور اس کے ساتھ دوسری کتابیں یہ بھی درس کے اندر شامل ہو گئی اور اب جب انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا زمانہ آیا تو اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حدیث کی ایسی ایسی کتابیں ہیں جو کبھی ہم نے سے پہلے سنی نہیں تھی ہزاروں کتابیں یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور پیاری باتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ بڑھتا رہتا ہے زمانہ ترقی کرتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے کہ نئی نئی شان نئی نئی احادیث جو پہلے زمانے میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھی اس کی صنعت کے بارے میں لوگوں کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں تھی اور وہ سب اخرجت الارض وسفا زمین نے اپنے سب خزانوں کو باہر نکالا یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بتاتے ہیں کہ زمانہ ترقی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بھی ترقی کرتی ہے اب جتنا زمانہ ترقی کرتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام فلان جگہ چھپا ہوا پڑا تھا تو ظاہر ہو گیا کچھ بھی نہیں ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے ہمیں اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکو میں کیا پڑھتے تھے سجدے میں کیا پڑھتے تھے معلوم نہیں وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قیام میں کیا پڑھتے تھے کچھ معلوم نہیں رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لباس کیسے تھا معلوم نہیں بیویوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے تھا معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک حصہ معلوم ہے یہاں تک کہ بعض لوگ جو پرویزی مزاج رکھتے ہیں انکاری حدیث کا مزاج رکھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اور حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری عمر چھ سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی رخصتی ہوئی خلوت اور تنہائی جب ہوئی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر نو سال تھی اب یہ واقعہ اور یہ بات ان لوگوں کو جو ہر چیز کو عقل کی اوپر چلاتے ہیں عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور کہتے عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی جو چھ سال کی تھی تو نکاح ہوا اور جب نو سال کی تھی تو تنہائی اور رخصتی ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث جس میں چھ کا لفظ آیا ہے اور جس دوسری ٹکڑے میں جو نو کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں چھ نہیں تھا ست نہیں تھا ست تھا یہ اصل میں سا اشارہ تھا تو اشارہ کو کسی نے کھا لیا ہے بکری نے کھایا ہوگا پتہ نہیں اور یہ جو تیسا ہے یہ اصل میں تیسا عشارہ سنتن تھا اور پھر جو حدیث آئی ہے ابو حدیث کی پیچھے کھلاڑی لے کر کے لگ گئے کہ بخاری کی حدیث ہے ترمیدی کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے بہت ساری کتابوں کی یہ حدیث ہے تو اس حدیث کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دی اس کی راوی عروہ ہے اور عروہ سے روایت کرتے ہیں حشام ابن عروہ اور حشام آخر میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اپنی طرف سے بات بتاتے ہیں کہ حشام بوڑھے ہو گئے تھے بوڑھاپے میں عجیب عجیب حجی سے سناتے تھے اب جو میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے اخرجت الارض اسقالها بہت سارے وسائل اور بہت ساری کتابوں کو ظاہر کر دیا ظالموں کی منہ بند کرنے کے لیے کہ دیکھو اس حدیث کے راوی صرف عروہ نہیں، عروہ کے علاوہ اور بھی بہت سی راوی ہے اور عروہ سے روایت کرنے والے حشام نہیں حشام کے علاوہ اور بھی بہت سی راوی ہے جو عراقی بھی ہے اور مدنی بھی ہے اور اصل میں جیسے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے مقتدا ہے وہ امیروں کے لیے بھی مقتدا ہے وہ فقیروں کی بھی رہبر اور رہنما ہے تاکہ امیر یہ نہ کہے کہ میں امیر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی پیسے آئے نہیں تھے میں کہیں شرمندہ نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کے ڈھیر کو جمع کیا اور اسی وقت تقسیم کیا جیسے میں نے قصہ سنایا تب بلال رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ادا کیا جائے گا اور بلال نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ چند دن کے لیے غائب ہو جاؤں اور اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا صبر تو کر لو اتنے میں مال کی اونٹ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ میرے لیے ہدیہ آیا ہے یہ میرا مال ہے اس میں سے قرض ادا کرو اور قرض ادا کرنے کے بعد جو بچ جائے وہ کیا کرو میں تو گھر نہیں جاؤں گا جب تک یہ پورا تقسیم نہ ہو جائے مالدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس مال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی مال آیا نہیں مال آیا لیکن تقسیم کیا اے امیر تمہارے پاس بھی مال آئے تم بھی مال میں سے کچھ حصہ تقسیم کرو پورا نہیں کچھ حصہ تھوڑا سا پورا مال تقسیم نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب ابن مالک آئے یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے جو غزوہ تبوک میں مجھ سے خطا اور غلطی ہوئی تھی اور میں غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے میری غلطی کو معاف کیا میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال خرچ کرو صدقہ کرو فرمائے نہیں بالکل ایسا مت کرو مال کا ایک حصہ خرچ کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا پورا مال خرچ مت کرو ایک حصہ خرچ کرو دوسرے صحابہ کرام کو بھی یہی فرمایا بعض صحابہ کو اور بعض صحابہ اپنی پورے مال کی وسیعت کرنا پورا مال تقسیم کرنا چاہتے تھے ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو وسیعت کرتے ہو تو ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے اور کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہارے وارثین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں وارثوں کے لیے بھی کچھ چھوڑو وارثین اور اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑتے ہو اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو آدمی کی میزان میں یعنی ترازو میں قیامت کے دن جو ترازو ہے اس میں جو تولا جائے گا وہ ہے وہ نفقہ اور خرچہ جو وہ اپنے بال بچوں پر کرتا ہے بال بچوں پر خرچہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور اس کو ترازو کے اندر ڈال کر کے تولا جائے گا تو امیر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ فقیر نہیں امیر تھے فقیر بن گئے سب ختم کر دیا اور فقیر کے لیے بھی رہبر و رہنما ہے اس لیے کہ اللہ احین مسکین و امت نے مسکین و شرنی فی زمرت المساکین یہ آیا ہے اے اللہ میری زندگی بھی مسکینوں کی طرح ہو فقیری ہو میری موت بھی اسی طرح ہو اور میں مسکینوں کے اندر اٹھایا جاؤں اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو حکم نہیں ہوا کہ میں مال جمع کروں وہ عقو مینتاجرین اور بزنس مین بن جاؤں میرے لیے مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا ان سب بحم دے رب کا وکم میں نشا سبحان اللہ پڑھو الحمد للہ پڑھو اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ دیکھو ان کے لیے بھی ان کے لیے سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لڑکیاں بھی دی ہیں تاکہ جو لڑکیوں کی تربیت کرے ان کے لیے بھی رہبر رہنما کہ لڑکیوں کی کیسی تربیت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی بھی دی ہے تاکہ ان کے لیے بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویوں سے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبر رہنما بنے جن کے ہاں بچے نہیں یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیاری سب سے لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کے بچے نہیں تھے ان کے ہاں بچے نہیں سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور رہنما بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبر کرتے تھے تو اتنا صبر کرتے تھے کہ کوئی نہیں کر سکتا اور تاکہ صبر کرنے والوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر رہنما بن جائے اور حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بیٹے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ٹپک رہے ہیں رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ابراہیم انا نا لمحزونون کا ہم آپ کی جدائی سے غم زدہ اور ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اللہ اس پر راضی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رہبر رانما ہیں جن کو غم کی وجہ سے رونا آ جائے وہ یہ نہ کہے کہ ہم تو رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روئی نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت کے سب لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بنایا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شادیاں جو کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام طور پر شادیاں ہیں وہ بالغ لڑکیوں سے بالغ بیوہ ان سے تاکہ ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں رہبر اور رہنما رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں بھی فرمائی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت جویری رضی اللہ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ حضرت میمون رضی اللہ عنہ اکثر وہ جو بالغ تھی اور جو بیوہ تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ان لوگوں کے لیے بھی رہبر رہنما بن جائیں جو بیوہ سے شادی کرتے ہیں اور حضرت عائشہ سے شادی فرمائی تاکہ ان لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بن جائے جو بیوہ نہیں بلکہ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں دوشیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ لڑکیوں سے بھی شادی کی تاکہ ان کے لیے بھی رہبر رہنما بن جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ان کی چھوٹی عمر میں شادی کی تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی رہبر رہنما بن جائے جب کبھی ضرورت کی وجہ سے نابالغ لڑکی سے شادی کرتے ہیں ایک لڑکی نابالغ رہ گئی اس کے والد کا انتقال ہوا اس کی یا والدہ کا انتقال ہوا غریب فیملی ہے دس سال کی بچی ہے بارہ سال کی بچی ہے نابالغ ہے فرض کرے تیرہ چودہ سال کی لڑکی ہے نابالغ ہے اور اس کی عزت کی حفاظت نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کی عزت کی حفاظت نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کیا اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے اور اس کی عزت برباد کریں گے یا اس کے ساتھ نکاح کرنا بہتر ہے نکاح کر لے تاکہ اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب شادیاں کی ہیں بالغ لڑکیوں سے بالغ عورتوں سے اور ایک شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ سے کی ہے تاکہ یہ حکم بھی بتا دے کہ نابالغ لڑکیوں سے کبھی کبھی نکاح کی ضرورت ہوتی ہے کبھی شادی کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی روایت میں یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور اسی رات کو ہم بستری ہوئی کسی روایت میں نہیں ہمارے علم میں تنہائی اور اکیلے ہونے کا ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نابالغ لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت پڑی یہ ضرورت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ نابالغ لڑکی سے یہ ہے کہ وہ رہ گئی ہے یتیمہ ہے اس کی عزت کی حفاظت ہے دوسرے اسباب ہے وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے علاج کی ضرورت ہے تو کسی ڈاکٹر صاحب سے اس کا نکاح ہو گیا تاکہ علاج میں آسانی رہے حضرت عائش رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو نابالغ کی حالت میں نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی تھی اس میں کیا حکمت ہے اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی تلمیزہ اور شاگردہ کی ضرورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کو نقل کریں جن احادیث کا تعلق گھر سے ہے جن احادیث کا تعلق خاندان سے ہے جن احادیث کا تعلق عورتوں سے ہے اب وہ شاگردہ کی جو ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی یہ کام بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتا نو سال کی لڑکی ہو خوبصورت لڑکی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھے رہے بغیر نکاح کے تو یہ نہیں ہو سکتا بغیر تنہائی اور خلوت کے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقد زواج میں اپنی شادی میں داخل کر لیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو گھر میں علم ہے گھر کا علم جو گھر کا مدرسہ ہے اس کا علم مکمل طور پر حاصل کریں اور حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا اور آرزو کی لاج اور عزت رکھی اس وجہ سے لڑکی ہونے کے باوجود نو سال عمر اور جب حضور کی وفات ہوئی تو اٹھارہ سال کی عمر لیکن اس نو سال اور نو سال یعنی ان نو سال کے درمیان نو سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہے جو ایک ہزار سے زیادہ احادیث اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے ہیں کتنی بڑی بات سب سے پہلا نمبر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ جن سے پانچ ہزار تین سو چورتر فائیو تھری سیون فور احادیث مروی ہیں دوسرا نمبر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جن سے دو ہزار چھ سو تیس ٹو سکس تھری زیرو احادیث نقل ہے اور تیسرا نمبر حضرت انس رضی اللہ عنہ جن سے دو ہزار دو سو چھیاسی ٹو ٹو ایٹ سکس احادیث نقل ہے چوتھا نمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ ون سکس سکس زیرو احادیث روایت ہے چوتھا نمبر غلطی ہو گئی چوتھا نمبر حضرت عائشہ کا جن سے دو ہزار دو سو دس احادیث روایت ہے ٹو ٹو ون زیرو اور پانچواں نمبر حضرت ابن عباس کا جن سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ روایات مروی ہے اور اس کے بعد چھٹا نمبر حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہو جن سے ایک ہزار پانچ سو چالیس ون فائیو فور زیرو مروی ہے اور آخری راوی حضرت ابو سعید خدری جن سے ایک ہزار ایک سو ستر احادیث روایت ہے ون ون سیون زیرو تو دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی کتنی برکتیں ظاہر ہو گئیں اور ظالم لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول جو یہ ہمارے ساتھیوں نے اور دوست و احباب نے بیان کیا اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے رہیں گے اور ان کی شان ان کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور ہر ایک مسئلے پر علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال اور مال کو تقسیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اور روب حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ر آداہن بہو من احب بہو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا اس پر جلال اور خوف آتا تھا پمن خا لتا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل ملاپ رکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا اور عید کے موقع پر جب قربانیاں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حج کے موقع پر بہت ساری اونٹ سامنے لائے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ ہر اونٹ سامنے آتا تھا کہ مجھے پہلے دبا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا اور چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے تو چاند دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا کو حکم ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجدے کے لیے ہوا چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصر تو بے صبح وہ اہل کا دن میری مدد اللہ تعالی نے باد صبا سی کی ہے باد صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو ہوا مشرق کی طرف سے چلتی تھی مغرب کی طرف جاتی تھی اڑتی تھی اس ہوا کو باد صبا کہتے تھے وہ ہوا چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے نرم تھی وہ خوش ہو گئے اور وہی ہوا تیز ہوا بن گئی خندق کے موقع پر مشرقین پر چلی مشرقین کے خیموں کو اکھاڑا مشرقین کی جو ہنڈیاں اور دیگ تھیں ان کو الٹا کر دیا مشرقین اٹھنے کے قابل نہیں تھے یہاں مسلمان آرام سے ہیں درمیان میں خندق ہے خندق جس کی کھدائی ہوئی تھی دوسری طرف یہ اور ایک طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جائے گا تاکہ ان کی حالت کو معلوم کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں مشرقین کیا کر رہے ہیں تین مرتبہ اعلان فرمایا ایک صحابی غالباً حضرت حذیفہ اٹھے میں تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے اور فرمائے تم جا رہے ہو لیکن وہاں کوئی قدم مت اٹھاؤ کسی کو قتل شتل کرنے کا قدم مت اٹھاؤ چپ سے گئے اور سردی تھی تیز ہوا چل رہی تھی کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا سخت سردی تھی تیز ہوا تھی اس طرف میں جب چلا تو میں ایسا مجھے ایسا لگا جیسے میں ہیٹر میں ہوں بالکل گرم وہاں پہنچا ابو سفیان کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے ہے میرے دل نے چاہا کہ تیر لگا کر اس کو ماروں پھر مجھے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھو کوئی نیا کام مت کرو اور پھر اعلان کیا ابو سفیان نے چلو جی یہاں سے کل ہمیں سفر کرنا ہے واپس آیا پھر بھی بالکل گرم وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں پہنچا تو سردی لگ گئی مجھ پر کمبل ڈالا گیا میں لیٹ گیا صبح تک لیٹا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھایا قومیا نومان او سونے والے بہت سونے والے سونا ہو گیا اب اٹھو رات کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے پھر بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھایا معلوم ہوا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بہت اہم ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز میں فجر کی نماز میں عصر رات والے فرشتے دن والے فرشتے دونوں ملتے ہیں اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھو تو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا اور عصر کی نماز بھی بہت اہم ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تھی غزوہ خندق کی وجہ سے کیونکہ بہت بڑا خوف اور خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر نے کہا حضرت ہم نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی نہیں ہو سکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی نہیں پڑھی پھر مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرقین کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا وہ عصر کی نماز جو سولا وسطی ہے وہ سلاد الوسطی جو قرآن کریم میں آتا ہے نمازوں کی پابندی کرو اور نماز وسطی کی پابندی کرو وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے ساتھ رہنا ازواج متحرات کے ساتھ گزارا کرنا ان کی باتوں کو سننا ان کی اصلاح کرنا یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ازواج متوحرات نے کہا کہ ہمارے لیے زیادہ خرچہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو سادہ رکھنا چاہتے تھے زیادہ خرچہ برچہ نہیں دینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو سب سے فرمایا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو چھوڑ دوں اور تم یہاں سے پھر چلی جاؤ یا اسی خرچے پر راضی ہو جو خرچہ آپ کو ملتا ہے اور تم اپنے والدین سے مشورہ کرو حضرت عائشہ کے پاس آئے عائشہ میں ایک بات کہتا ہوں لیکن آپ اپنے والد سے والدین سے مشورہ کر لیں آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو اسی طرح رہنا ہوگا جیسے ہے اور اگر آپ کو زیادہ نان نفقی کی ضرورت ہے تو آپ چلی جائیں آپ کو طلاق مل جائے گی حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مشورے کی چیز ہے آپ کے پاس رہنا تو دنیا اور آخرت کی سعادت و کامیابی ہے آپ ہی کے پاس ہم رہیں گے اسی طرح دوسری تیسری چوتھی سب نے یہی جواب دے دیا اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذہنوں سے مال کی محبت کو اس طرح نکالا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالتے ہیں اس لیے مال اور پتھر ان کے ہاں برابر ہو گئے مال اور مٹی ان کے پاس ان کے ہاں برابر ہو گئے تو حضرت عائشہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اور گھر کے اندر کچھ پڑا ہوا تھا وہ دے دیا سب کچھ دے دیا جو ان کے پاس تھا اور روزہ رکھا تھا روزے کے افطار کے لیے کچھ نہیں تھا تو خادمہ نے کہا کہ اماں جی اگر آپ اس میں سے اپنے افطار کے لیے کچھ رکھتی تو اچھا ہوتا اس لیے کہ آپ کو روزہ افطار کرنا ہے حضرت عائشہ نے بتایا آپ نے بعد میں بتایا پہلے بتاتی تو ممکن ہے کہ میں سوچ لیتی جو ان کے پاس آتا تھا بس خیر خیرات ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ اتنی سخاوت کرتی ہے کہ ان پر پابندی لگانا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ بچائے اپنے لیے فاقہ کی زندگی گزارتی ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی کہنے لگی میں ان کے ساتھ بالکل واللہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گی اس نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ پر پابندی لگانی چاہیے کہ زیادہ خرچ نہ کرے عبداللہ ابن زبیر بڑے پریشان خالہ جی ناراض حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں حضرت اسما ان کی والدہ ہے حضرت اسما بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی بڑی مشکل سے حضرت عائشہ کو راضی کر لیا اور وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال نانا کی طرف سے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر آئے پردے کے پیچھے وہ دوسرے پردے کے پیچھے تھے اس لیے کہ وہ تو حضرت عائشہ کے رشتہ دار قریب ہی نہیں تھے اور انہوں نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ آپ ابن زبیر سے راضی ہو جائیں اور اتنے میں عبداللہ ابن زبیر پردے کے اندر گئے اور حضرت عائشہ سے معافی مانگی حضرت عائشہ نے اپنی قسم کو توڑ دیا راضی ہو گئی اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے میں نے چالیس غلاموں کو آزاد کیا چالیس غلام کے میں نے قسم کھائی اور اس کی وجہ سے کہ میں بات نہیں کروں گی اور بات کر لی یہ حضرت عائشہ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کے نسبت بائیکاٹ کی وجہ سے ان کی ایسی تربیت فرمائی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی اور جو مکانات جن میں ازواج متوہرات رہتی تھیں وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور نے فرمایا ما ترک نہ ہو صدقت جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے صدقہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سب مکانات مسجد نبوی میں شامل ہو گئے اور مسجد نبوی کا حصہ بن گئے تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوال اور صحاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرح ہے اور ہم ان کے لیے اولاد کی طرح ہے یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے اس میں پوری زندگی گزر جائے گی اور دیکھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کا بہت بڑا ثواب ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کریں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کو بیان کرنا اور ان کو سن کا سننا یہ بھی حقیقت میں سیرت کا بیان کرنا اور سننا یہ بھی ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر رکھتے تھے اور وہ ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کو بیان کرتے تھے اور ابو سفیان ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد بھائی ہیں اور بعد میں پکے سچے مسلمان بن گئے لیکن شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں برائی کے اشعار کہتے تھے برے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے لیے <clears throat> عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا وہ بھی شاعر تھے انہوں نے اشعار کہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے کاب ابن مالک ان کو بلایا انہوں نے اشعار کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چھوڑ دو حسان کو بلاؤ حضرت حسان رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے ابھی آپ کو یاد آیا اور ابھی آپ ابھی آپ کو یاد آیا کہ اس شیر کو بلایا جس جو شیر دم سے دم ہلاتا ہے یعنی زبان ہلاتا ہے تو زبان سے سب چیزوں کو دفع کرتا ہے سب خرابیوں کو دفع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میری شان کو بیان کریں اور مشرقین کا جواب دیں لیکن دیکھو جب آپ بیان کریں گے تو بیان میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری صفات بیان کرتے ہیں مشرقین کی خرابیاں بیان کرتے ہیں تو میرا ان کا نصب ایک ہے قریش کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اوپر چوٹ نہ لگ جائے میری اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے اس لیے ابو بکری صدیق کے پاس جاؤ وہ نصب کے ماہر ہیں تاکہ ان کے نصب کو الگ کر دیں میرے نصب کو الگ کر دیں پھر آپ اشعار کہیں تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے فرمایا حضرت میں سمجھ گیا ابو بکر صدیق نے مجھے سمجھایا اور پھر انہوں نے جو اشعار کہے تو ان کا بڑا حصہ مسلم شریف میں مذکور ہے حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء حجوت مبارکن برن حنیفن امین اللہ شیمته الوفاؤ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وقاء اور اس میں اور اشعار جو مشہور اشعار ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعِينِ وَأَجْمَلَ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وغیرہ وغیرہ اشعار یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی جب ان کی سیرت کو ہم بیان کریں گے درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے امید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح خوش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے تو اس لیے ربیع الاول ہو یا ربیع الثانی ہو یا دوسرے مہینے ہو سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں چونکہ یہ پیدائش کا مہینہ ہے اور یہ وفات کا مہینہ ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے تو یہ یاد تازہ ہونے کی وجہ سے ربیع الاول میں بیان ہوتا ہے اس وجہ سے بیان نہیں ہوتا کہ ربیع الاول میں سنت ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں بیان سننا اور بیان کرنا اس لیے نہیں کہ سنت ہے اس لیے کہ بے اختیار وہ یاد آتے ہیں اور بے اختیار یاد ہونے کی وجہ سے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کو بیان کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق عطا فرما دیں مسل اللہ محمد مجھے وسک حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Inshallah, Hazrat will be leaving this week.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 قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اے رب کریم هماري تمام گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم حسنات ہماری حسنات کو قبول فرما ہمارے سیاحت سے درگزر فرما اور معاف فرما ہمارے سیاحت کو حسنات میں تبدیل فرما شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما اچھی اخلاق اور اچھی عادات ہمارے اندر پیدا فرما بری عادت اور بری خصلتوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما ہماری عیوب کو دنیا اور آخرت میں اپنے فضل و کرم سے چھپا دے اے رب کریم ہم سب کو بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت فرما فرمانے ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو ہمارے طلبہ کو دین کی کاموں کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے شیطان اور نفس کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہم ہمیں اوقات کو ضائع کرنے سے اپنے فضل سے بچا دے اوقات کو کام میں لگانے کی توفیق نصیب فرما دے اے رب کریم ہمیں ہمارے طلبہ کو سب کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں سب کو قبول فرما دے سب کو مقاصد حسن میں کامیابی نصیب فرما دے اچھے مقاصد میں سب کو کامیابی عطا فرما دے برائیوں سے سب کی حفاظت فرما دے اچھائیوں کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما دے جو ہمارے درمیان یا متعلقین یا دوست و احباب میں یا <clears throat> حاضرین میں یا حاضرین کی فیملیوں میں اور گھروں میں جو بیمار ہے رب کریم ان سب کو شفا کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے مولانا شبیر صاحب کو بھی شفا کامل عطا فرما دے مولانا عثمان صاحب کو اور دوسرے ہمارے دوست و احباب ملاوی کے بعد احباب کے والد والدین بیمار ہیں یا رب کریم ان کو بھی شفا کامل نصیب فرما دے اور جن جنہوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو رب کریم ان سب کے لیے اچھے فیصلے فرما دے ہر خیر ان کو عطا فرما دے ہر شر سے ان کی حفاظت فرما دے اے رب کریم پوری دنیا کے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما دے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت ایمان ابرو دین سب کی حفاظت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکتی عطا فرما دے مقاصد حسن میں سب کو کامیابی عطا فرما دے سب کے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما دے اور سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے رب کریم سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما دے کثرت استغفار کثرت درود شریف کثرت ذکر اور کثرت تلاوت کے لیے سب کو قبول فرما دے ہمیں اپنے عیوب کے دیکھنے کی توفیق اور دوسرے کے عیوب سے اندھا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے دور فرما دے اور مسلمانوں کو اسلام کو ترقی عطا فرما دے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما دے خصوصاً شام کے مسلمان برما کے مسلمان جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اے رب کریم ان کی حمایت اور حفاظت فرما دے مسلمانوں کو عقل عطا فرما دے مسلمانوں کو اچھے حکمران عطا فرما دے برے حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے اے رب کریم خیر کے کام ہمارے لیے آسان فرما دے شر کے کام ہمارے لیے مشکل بنا دے اے رب کریم دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے آئے عیوب کو چھپا دے اے رب کریم ہمارے آئے پوشی فرما دے اے رب کریم ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق کو ہمارے احباب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے ہمارے اساتذہ اور مشائق میں سے جو حیات ہیں ان کی حیات میں برکت عطا فرما دے ان کا سایہ دیر سر پر قائم فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے ہمیں ان کے فیض سے ہمیں ان کے علم سے مستفید فرما دے اے رب کریم جس جس جس کے دل میں جو بھی مقصد ہے اس کو اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما دے رب کریم شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما دے قبر کے عذاب سے حشر کے مصیبتوں سے مشکلات سے اور عذاب النار سے سب کی حفاظت فرما دے بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کو بڑوں کا ادب عطا فرما دے اور ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے جاہی باہی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہماری خلوت ہماری جلوت کو شریعت کے موافق بنا دے رسلی اللہ